www.attableek.com The Reviver of Iman Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu وأشهد أن لا ربك وسلم تسليما كثيرا كثيرا 耶！ سے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اٹھارہ آیتوں پر مشتمل ہے اس سورت کا مرکزی مضمون سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور مسلمانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے لیے بیش قیمت نصیحتیں اور ہدایات اس صورت میں دی گئی ہیں اگر اس صورت میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں امت کے افراد اس پر عمل کرنے لگیں تو آپس میں جو تنازعات ہو جاتے ہیں اور جھگڑے رگڑے ہو جاتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے ایسی اہم ہدایات اس صورت میں دی گئی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اور اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ قوم کے افراد اپنے بڑوں کی تعظیم کیا کریں اور ظاہر ہے کہ امت میں بڑائی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اس لیے آپ کی تعظیم اور آپ کے ساتھ کامل ادب کا معاملہ کرنا امت کے ہر فرد پر فرض ہے آپ جب باحیات تھے اپنے جسد عنصری کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے تو صحابہ کو بھی ادب سکھلایا گیا اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تو بھی آپ کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روزہ اقدس پر حاضر ہو تو وہاں حاضری کے وقت بھی ادب ملحوظ رہے بے ادبی کے ساتھ حاضری درست نہیں اور دوسرا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ سلاد و کے حوالے سے کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو اس کی مخالفت کرنا یا اس کی تحقیر کرنا یا اس پر کوئی غلط قسم کا تبصرہ کرنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے جس کی قطع اجازت نہیں اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس کے شان نزول میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کی مجلس میں ایک لشکر روانہ ہونے کی بات چل رہی تھی تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کا امیر بنانے کے لیے ایک صاحب کا نام پیش کیا کہ فلاں کو آپ امیر بنا دیجئے جن کا نام تھا کا وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے انہوں نے ایک دوسرے صاحب اقرا ابن حابس کا نام پیش کر دیا کہ نہیں وہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب ہے اب ان دونوں میں اس پر کہا سنی ہو گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میاں تم نے تو طے کر رکھا ہے کہ جو میں مشورہ دوں تم اس کے خلاف مشورہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرنے لگے کہ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی اس لیے میں نے کہہ دی اب یہ ان دونوں میں تکرار ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ ذرا ادب کے خلاف ہے امیر کس کو بنایا جائے کس کو نہ بنایا جائے ہم اور آپ کون طے کرنے والے ہیں بھائی پیغمبر علیہ السلام جس کو کہتے ہیں اسی کو امیر مان لو ایسی بات کہ جو حضور کے طے کرنے کی تھی اس پر ہم کیوں جھگڑا کریں تو آیت نازل ہو گئی اور اس نے حکم دیا تمام ایمان والوں کو کہ پیغمبر علیہ السلاد والسلام کی مجلس میں آپ سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات چیت مت کیا کرو انتظار کرو کہ آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں جو فیصلہ کر لیں سر تسلیم خم کر دو بس اپنی رائے کوئی رائے نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہاں آپ خود فرمائیں کہ بھائی مشورہ دو تو بات الگ اب آپ تو کچھ فرما نہیں رہے ہم خامخواہ مشورہ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر اس پہ اصرار کر رہے ہیں اور پھر اس میں آپس میں کہا سنی کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ جس مجلس میں پیغمبر علیہ سورات و سلام تشریف فرما ہو کسی کو آپ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں جب آپ چل رہے ہوں راستے میں کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے جب آپ دسترخوان پر تشریف فرماؤں تو جب تک آپ نوش فرمانا نہ شروع کر دیں کوئی لقمہ نہ توڑے جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرماؤں تو جب تک آپ اجازت نہ دیں کسی کے بولنے کی کوئی اپنی طرف سے بولنے میں آگے نہ بڑھے یہ سب آداب ہیں اور <clears throat> حضرات علماء نے اسی آیت کے تحت میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جیسا ادب کرنا رغمبر علیہ والسلام کا ضروری ہے اسی طرح علماء کا ادب کرنا اور عمرہ کا ادب کرنا اور ان کی بات کو تسلیم کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ بھی دینی حکم ہے اور یہ ان کے علم کی بنیاد پر ان کا ادب کیا جا رہا ہے اور یہ ثابت ہے احادیث شریفہ سے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جہاں ابو بکر موجود ہوں تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ابو بکر سے آگے چلے ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام ان کو حاصل ہے دین کے اعتبار سے ور و تقوا کے اعتبار سے علم اور عمل کے اعتبار سے تو ایسے ہی جہاں پر بھی جو علماء موجود ہیں عام امت کے افراد کے لیے ان کا احترام لازم ہے اکرام لازم ہے تو ایک تو یہ بات یہاں فرمائی گئی دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلاط و تشریف فرما ہوں تو آپ کی آواز سے اوپر کوئی آواز بلند نہ کرے زور زور سے مت بولو اور جیسے آپس میں بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہو جس میں کوئی ادب ملبوز نہیں رہتا ایسے پیغمبر علیہ سلاد والسلام سے بے تکلف گفتگو کی اجازت نہیں ان کا اکرام کیا جائے ان سے نرمی کے ساتھ بات چیت کی جائے آجزی کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا جائے کامل توازوں کا اظہار کیا جائے نبی اکرم علیہ سلاد والسلام کے ساتھ یہ آداب میں سے روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے انصاری صحابہ میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے جاوری و سوت تھے آواز ان کی بہت بلند تھی اور اچھے خطیب تھے جب یہ آیت نازل ہوئی یا حضور کے سامنے آواز مت بلند کرو تو انہیں بڑا احساس ہوا کہ بس اب تو میں جہان ہو گیا اس لیے کہ میں تو جب بھی بولوں گا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے میری تو آٹومیٹک آواز بلند ہی نکلے گی میری تو آواز ہے ہی ایسی اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح سے آواز بلند کرے گا تو اس کے سارے اعمال بیکار اور ضائع ہو جائیں گے تو گویا میرے اعمال بھی سب ضائع ہو جائیں تو روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے روتے رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں گئے ثابت لوگوں نے کہا کہ گھر ہیں اپنے یہ پوچھو کیوں نہیں آ رہے ہیں نماز میں لوگ پوچھنے گئے تو دیکھا کہ بیٹھے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہاں نہ ہو گیا کیوں بھائی کہ میری تو آواز ہی بلند ہے اور میں جب بھی حضور کے سامنے بات کرتا ہوں میری تو آواز تیزی نکلتی ہے اب تو میرے سارے اعمال بیکار ہو گئے میں تو جہنمی ہو گیا لوگوں نے جا کر پیغمبر علیہ کے والسلام سے ذکر کیا کہ وہ تو یوں فرما رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ انہیں بشارت سنا دو کہ وہ جہنمی نہیں ہے وہ تو جنتی ہیں یہاں جو آیت میں فرمایا گیا یہ قدرتی جس کی آواز بلند ہو اس کے لیے حکم نہیں ہے جو جان بوجھ کر آواز بلند کرے گستاخی والے انداز میں وہ پتن اللہ کو شریعت کو منظور نہیں اور جس کی آواز ہی بلند ہو تو وہ تو معذور ہے وہ اور کیا کرے گا چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور بلا شبہ وہ جنتی ہیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلاط والسلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنوم بہت ہی ہلکی آواز سے گفتگو کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حتیہ کہ بعض مرتبہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا اتنا احترام احترام تو پہلے سے بھی تھا لیکن وہ بے تکلفی میں کبھی بے ادبی ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بے ادبی والی بالکل بات ختم نہیں ہونی چاہیے پیغمبر علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے اسی درمیان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیل بنو تمیم کے کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے وہ پیغمبر علیہ السلام سے ملنے تشریف لائے دوپہر کا وقت گرمی تو ہوتی ہے اور وہ آرام کا وقت ہوتا ہے عموماً لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام بھی ازواج متحرات میں سے کسی کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں یہ لوگ آئے مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا انہوں نے آواز لگانی شروع کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے باہر تشریف لائی عربی میں ایسے آواز لگانی شروع کی ظاہر ہے کہ یہ بہتری کی بات کسی بڑے آدمی کو آپ نام لے کر کے اور یہ کہنے لگے دروازے پہ کہ باہر آؤ نام لے کے تو یہ تو شما کو بھی برا لگتا ہے یہ جائے کہ نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کی ذات عالی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس طرح گھروں کے باہر سے آواز لگاتے ہیں اکثر ناسمجھ لوگ ہیں ان کو عقل نہیں ہے بے عقلی کا کام انہوں نے کیا ہے انہیں کیا کرنا تھا وہی انتظار کرتے باہر بیٹھے رہتے جب پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو ملاقات کر لیتے اور یہی <clears throat> معاملہ دیگر جو دین کے رہبر ہیں علماء ہیں ائمہ ہیں ان کے ساتھ بھی امت کا یہی معاملہ ہونا چاہیے ایسے گفتگو نہ کی جائے جیسے کہ آدمی عام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ایسا برتاؤ نہ کرے ایسے وقت میں ان کے پاس ملنے نہ جائے جو ان سے ملنے کا وقت نہ ہو ایسے اوقات میں ٹیلی فون نہ کرے آج کل تو ٹیلی فون کا معاملہ ہے کچھ وقت نہیں دیکھتے کیا بج رہا ہے بعض مرتبہ رات میں ایک ایک بجے لوگ فون کرتے ہیں مسئلہ ایسے ہی آپس میں کوئی بحث چل رہی ہوگی وہ مسئلہ اٹھا کے فون کر دیا اٹھا کوئی احساس نہیں یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں قرآن پاک سکھلا رہا ہے کہ اہل دین کے ساتھ اپنے رہبروں کے ساتھ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ تمہیں اکرام کا معاملہ کرنا ہے ادب کا معاملہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اے ایمان والو آگے مت پڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے ایسا کام کرو گے جو اللہ کو ناگوار ہے اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائیں گے تو بچ کے کہیں نہیں جاؤ گے اس لیے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من آدالی ولی فقط آزن تو بلحر جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں اور بیت بھی وہی کرے گا جس کے دل میں دشمنی ہے قصدن بیت بھی وہی کرے گا اس لیے فوراً فرمایا گیا کہ ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جان رہے ہیں منافقین آتے تھے طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کسی کو پتا نہیں چل رہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو سننے والے بھی ہیں سب چیزوں کو جاننے والے بھی ہیں اور میں سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی بہت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے یا کہی والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو پیغمبر علیہ سرات والسلام کی آواز کے اوپر کملی باؤ اور آپ سے زور زور سے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آپس میں آدمی بے تکلفی سے بات کرتا ہے اور کوئی ادب محفوظ نہیں رکھتا فرمایا میں حضور کے ساتھ ایسے بات مت کروں وانتم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے ان الذين اپنی آوازوں کو بست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے تقوی کے لیے یعنی منتخب کر لیا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی ڈال دیا ہے اس کے مزداق صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بہت اہتمام اس کا شروع کر دیا کہ بالکل کوئی آواز آپ کی مجلس میں بلند نہ ہونے پائے اور آپ کی اذیت کا سبب نہ بننے پائے وما لهم مغفرة وأجر عظيم ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور عظیم اجر و ثواب بھی ہے ان الذين ينادون کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے مہربان ہیں کیونکہ وہ بیچارے ناواقف دیہاتی لوگ تھے اس لیے فوراً یہ آیت لائی گئی تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائے جو ہوا سو ہوا آئندہ کے لیے نصیحت کر دی گئی تو یہ وہ آداب ہیں جو اپنے بڑوں کے ساتھ امت کے افراد کو محفوظ رکھنے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے اپنی مرضیات پر چلائے نا مرضیات سے بچائے وہ آخر عوانہ الحمد للہ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحمنت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے کے فیصلے فرما ہم سب کے لیے جنت میں داخلے کے فیصلے فرما العالمین الحال عالمین مبارک کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما جو گزر چکے ہیں اور ان کی ہم سے ناقدری ہوئی ہے اس پر ہمیں معاف فرما العالمین الحال قرآن ہدایات پر عمل کرنا آسان فرما قرآن کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما فی عالمین ہماری نسلوں میں دین اور ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرما گھر گھر میں قرآن تعلیم کو عام فرما ہلال عالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما فرضداروں کے فرضوں کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما بے گھروں کو گھر نصیب فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال طیب باقی روزی نصیب نصیب فرما فی عالمین اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا پروردگار عالم یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں انہیں محروم مت فرما پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دارین کی عافیت عطا فرما جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما العالمین حاسدین عالمین کے حسد سے حفاظت فرما شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما دشمنوں کی شماعت سے حفاظت فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما ہر قسم کی آزمائش ابتلا سے حفاظت فرما شرور اور فتن سے حفاظت فرما معصیت سے حفاظت فرما ہر قسم کے منقرات سے حفاظت فرما فی العالمین آپ کے نیک مندوں نے جو کچھ بھی آپ سے اچھی باتیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی اوقا فرما اور جن باتوں سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما دینی جماعتوں کی حفاظت فرما مدارس مدام مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی خوریزیاں ہو رہی ہیں وہاں امن و امان قائم فرما حق کو سر بلندی عطا فرما باطل کو سر نیو فرما مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما عادل منصف حکمران نصیب الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما منافقین کے نفاق اور ان کے مکر و فریب سے حرمین شریفین کی حفاظت الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما ہمارے اساتذہ والدین مشائق أعزاء أقرباء محبين متعلقين محسنين معاونين سبك لي خير خیر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد